يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم معزز بهايوه بزرگوں اور دوستوں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو مل گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کا کرم ہے رمضان کا پہلا جمعہ ہے اس کی مناسبت سے رمضان یا روزوں کے کچھ مسائل جن کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے یہ چونکہ شروع رمضان ہے اس کا تقاضہ ہے کہ روزے کی کچھ احکام مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں کیونکہ رمضان کے استقبال میں یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ رمضان کو خوش آمدید کرنے کے لیے اپنے گھروں کو ہم سجا لیں یا اپنی دکانوں کو سجا لیں یا اس طریقے سے گھروں کے اندر لا کر کے کھانے پینے کا سامان جمع کر کے رکھ لیں یہ رمضان کے کو خوش آمدید کہنے کا مطلب نہیں ہے رمضان کے وہ خوش آمدید کہنے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ انسان کا عزم ہو اس کا ارادہ ہو اس بابرکت مہینے میں وہ اللہ رب العالمین کی حت المقدور عبادت کرے گا اور رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے جس سے منع کیا ہے یہ تو ہر مہینے کے اندر ہونا چاہیے لیکن رمضان کا مہینہ چونکہ برکت کا مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے خیرات کا مہینہ ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کثرت سے کرنے کا مہینہ ہے اسی لیے اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایک ایسا ماحول دے دے کہ اس ماحول کا فائدہ اٹھا کر کے انسان اللہ ابراہمن کی بات کے اندر لگا رہے اور مصروف رہے تو رمضان کے استقبال کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں کے اندر لگا رہے ہم نے یہی سمجھ لیا کہ اگر ہم نے گھروں کو سجا لیا گھروں کے اندر نئی چیزیں لا کر کے داخل کر دی پرانی چیزوں کو پھینک دیا یا کسی کو ہدیے اور تحفے میں دے دیا اور اس طریقے سے گھروں کو ہم نے کیا کیا پینڈ کر دیا یا اس طریقے سے نئی چیزیں لا کر کے رکھ دی تو ہم نے سمجھا کہ رمضان کا ہم نے استقبال کر لیا یہ رمضان کے استقبال نہیں ہے رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے اس لیے انسان یہ عزم کرے کہ رمضان کے مہینوں کے مہینے میں ہم اللہ ہر غلامین کی حت الامکان نیکیاں کریں گے یہ اصل رمضان کا استقبال ہے انسان گناہوں سے توبہ کرے انسان عزم کرے کہ اللہ ہر برامین کی نیکیاں کرے گا اعتعاد کرے گا یا اس طریقے سے جن چیزوں کا اللہ ہر برال اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائے گا اور جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے گا اسی طریقے سے رمضان کے استقبال کے اندر یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے یا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسے کہا جاتا ہے روزے کے مسائل کیا ہیں کیونکہ عام طور سے لوگ اس کے مسائل سے واقف نہیں ہیں اور جب تک انسان کسی چیز کے مسئلے کو نہیں جانے گا اس وقت تک انسان صحیح معنوں کے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے بہت ضروری ہے رمضان کے استقبال میں رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کہ انسان روزوں کے حکام مسائل کو جانے تاکہ صحیح طریقے سے انسان اپنا روزہ رکھ سکے اور صحیح معنوں میں اللہ ہر براہن کی بات کر سکے اس لیے یہ بھی جاننا انسان کے لیے ضروری ہے آپ حج کرنے جاتے ہیں تو یہ فرض بن جاتا ہے انسان کے لیے انسان حج کیسے کرے گا اس کا مسئلہ سیکھے اس کا علم حاصل کرے آپ پر اللہ رب نے نماز فرض کر دی ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے اس کا جاننا اس آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جس آدمی کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے آپ کو زکوٰۃ دینا اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی آپ کے مال میں زکوٰۃ آپ کیسے دیں گے یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کن کو دیں گے جاننا آپ کے لیے ضروری ہے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے ان کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے لیکن جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے ان کے لیے جاننا ضروری ہے تو رمضان کے روزوں جن پر فرض ہو چکے ہیں ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ روزے کیسے رکھے جائیں روزے میں کن چیزوں سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے روزوں میں کن چیزوں کے کرنے سے انسان کے روزے پر فرق نہیں پڑتا یا روزے کے جو اہم مسائل ہیں ان مسائل کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے روزہ میرے بھائیوں اسے عربی زبان میں سوم کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے دین عامن خود علیکم السلام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما خط الدین امن قبل جیسے تم سے پہلے سابقہ امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے دلوں کے اندر اللہ ابامین کا خوف آ جائے دیر پیدا ہو جائے اس لیے اللہ ہر العالمین روزہ فرض کیا ہے روزہ فرض کرنے کا مقصد کھانے پینے سے دوری اختیار کرنا نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے دور ہو جائے یہی اس کا مقصد ہے یہ تو کھانے پینے سے دور رہ کر کے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے کہ جس رب نے آپ کو اس دن میں کھانے کا حکم دیا تھا اسی رب کا حکم ہے کہ دن کے اندر رمضان کے مہینے میں نہ کھانا کھاؤ نہ پانی پیو عورتوں کے پاس نہ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون ہے جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم صرف یہی ایک نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین روزہ فرض کر دیا ہے اگر اللہ رب العالمین کے حکم مانتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اور بھی چیزیں فرض کر دی ہیں ان کا بھی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے رمضان روزوں سے پہلے نماز ہمارے پر فرض کر دی گئی ہے جس رب کے کہنے پر ہم روزہ رکھتے ہیں کیا اس رب کے کہنے پر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں یہ سوال ہے میرے بھائی ہمارے لیے نماز روزے سے کہیں زیادہ اہم ہے آج مسجدیں ہماری آباد ہو گئی الحمد للہ ایسی ہمیشہ آباد رہنی چاہیے لیکن کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں شی رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے باقی اور مہینوں میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے جس رب کے کہنے پر ہم روزہ رکھتے ہیں اسی رب نے ہمارے اوپر نماز بھی فرض کر دی ہے لہٰذا اللہ رب العالمین اسی لیے روزہ فرض کیا تقوا پیدا کرنے کے لیے تقوی کہتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام حکام پر عمل کیا جائے تمام حکموں پر عمل کیا جائے اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے دور رہنے کا حکم حکم دیا ہے ان تمام چیزوں دوری اختیار کی جائے نماز سے زیادہ اہم توحید ہے عقیدہ ہے سب سے بنیاد ہے ایمان کی اسلام کی بنیاد ہے جس رب نے آپ کے اوپر نماز فرض کیا ہے روزہ فرض کیا ہے اسی رب نے آپ پر شرک سے دور رہنے کو بھی فرض کر دیا ہے توحید اپنانے کا حکم دیا ہے عقیدہ صحیح کرنے کا حکم دیا ہے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں ہمیں رمضان کا مہینہ تمام چیزوں کو سکھاتا ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں فرض کیا کہ ہم کھانے پینے دوری اختیار کر جائیں اور گویا کہ ہمارا روزہ ہو گیا یہ مقصد نہیں نہیں ہے اصل مقصد ہے جو بہت عظیم ہے اور وہ مقصد ہے اللہ تاکہ تمہارے اندر اللہ ابامن کا تقوا پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو رمضان میں میں دن ہمارے پاس پاس بے شریک کے تقوا رہتا ہے وہ تنہائی میں میں میں ہے ہے خاموشی اکیلے لیکن پھر بھی کھانے پینے ضروری اختیار کرتا ہے کھانا نہیں کھاتا وہ سمجھتا اگر میں کھانا کھاؤں گا تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ نے منع کیا ہے لیکن میرے بھائیوں یہی چیز اللہ براہین ہمارے دل کے اندر ہمیشہ پیدا کرنا چاہتا ہے ہمیشہ جس طریقے سے آپ دن میں کھانے پینے دوری اختیار کرتے ہیں رب کے کہنے پر اسی رب نے اور بھی چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں ان چیزوں سے بھی دوری اختیار کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تقوا پا لیا اور جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھا گویا کہ اس مقصد کے اندر ہم کامیاب ہو گئے اگر یہ مقصد اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی تو میرے بھائی روزے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جیسا پہلا تھا ویسے ہی بعد میں بھی رہے گا رمضان بھی ویسی رہے گا راتیں ویسی رہیں گی راتیں ویسی ہی رہیں گی اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے اندر تقوا پیدا کرنے کے لیے فرض روزے کو فرض کیا ہے روزے کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں سوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے اور یہ لغت کے اندر رک جانا اور شریعت کی اصطلاح میں سوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم اپنی صحت کے لیے نہیں یا کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ اللہ ہر کی عبادت کے لیے جیسے انسان نماز پڑھتا ہے دیتا ہے ایسے اللہ ابراہین براہین کی عبادت کے لیے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام یہ سوم ہے اسے اسے اردو زبان کے اندر روزہ یا فارسی میں روزہ کہا جاتا ہے تو یہ روزہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے فرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے کن چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے اگر انسان نے جان بوجھ کر کے رمضان میں دن کے اندر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا جان بوجھ کر کے بیوی کے پاس چلا گیا یا اس طریقے سے اس نے جان بوجھ کر کے طے کر لی ان تمام صورتوں میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے اگر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اگر عورت کو حید آ گیا یا بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ روزے سے تھی تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے بعد میں روزوں کی وہ قدا کرے گی حتیٰ کہ اگر افطار سے کچھ دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو اگر عورت کو حید آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا یا افطار سے دس آدھا منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اگر بچے کی ولادت ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت کا روزہ باطل ہو گیا اسے بعد میں اس روزے کی قدا کرنا ضروری ہوگی تو یہ روزہ اسے کہا جاتا ہے انسان نے اگر جان بوجھ کر کے کوئی چیز کھا لی ہے تو اسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر بھول کر کے انسان نے کھا لیا ہے تو اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ رب اللہ نے بھول چپ کو معاف کر دیا ہے اللہ سر حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا لیتا ہے تو گویا کہ اللہ رب اللہ نے اسے کھلا دیا ہے اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا یا بھول کر کے انسان نے پانی پی لیا اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے انسان اگر جان بوجھ کر کے کرے گا ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے یہ کھانا کھانا پانی پینا یا جان بوجھ کر کے قے کرنا اگر انسان کے منہ سے خود بخود قے ہو جائے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو یا ایک آدھ مرتبہ ہو جتنی مرتبہ بھی ہو ایسی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کے قے کیا ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے اور اگر کسی کو خود بخود قے آ جائے ایسی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ خود بخود آنے میں انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے انسان کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں انسان کو بدبو آتی ہے اور اسی صورت میں وہ نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے متلی ہوتی ہے اور انسان کے منہ سے طے ہو جاتی ہے لہذا ایسی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر جان بوجھ کر کے انسان ایسا کرے گا تو اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان جان بوجھ کر بھی طے کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے انسان نے زیادہ کھانا کھا لیا یا اس کو پیٹ کے اندر زیادہ تکلیف ہے اور زیادہ مسئلہ اس کا کھڑا ہو گیا ہے تو انسان چاہتا ہے کے منہ کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیزوں کو نکال دے تاکہ ہمارا پیٹ ہلکا ہو جائے ایسی صورت میں انسان یہ عمل کر سکتا ہے اسی لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی طے کرے گا تب اس کا روزہ ٹوٹے گا خود بخود طے ہو جانے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور روزے کے اندر میرے بھائیو حقا مسائل کے اندر یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کون سی چیزیں کر سکتے ہیں کون سی چیزیں نہیں کر سکتے آج بہت ساری چیزیں لوگ نہیں کرتے ہیں سمجھ کر کے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا جیسے شریعت کے اندر آسانی ہے اللہ رب الامن رمضان کے مسائل بیان کیے اور رمضان کے مسائل کے درمیان اللہ فرماتا ہے عید اللہ بکم عصر ولا ارود بکم عصر اللہ ابامن تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے یہ روزے کی آسانیوں میں سے ہے کہ انسان اگر سفر میں ہے تو اس آدمی کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے وہ روزہ اس کے لیے چاہے رکھے چاہے نہ رکھے اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں رکھے گا تو اسے بعد میں قضا کرنی پڑے گی لیکن اللہ رب العالمین نے مسافر کے لیے اتنی آسانی رکھی ہے ایسی عورت جو دودھ پلانے والی ہے یا وہ عورت جو حمل سے ہے اگر روزہ رکھے گی اسے یا اس کے بچے کو تکلیف ہوگی ایسی صورت میں اس کے لیے اختیار ہے چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزے کی قضا کر دے بعد میں وہ روزے کی قضا کر دے یہ اسلام کی آسانیوں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے لیے یا رمضان کے روزوں کے تعلق سے اللہ ربا میں رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں روزے کی قضا کر دے جب بچہ بڑا ہو جائے ٹھنڈی کا مہینہ آئے ٹھنڈی کے مہینے میں روزہ رکھ لے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے انسان بیمار ہے اور بیماری دو طریقے سے ہوتی ہے ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں انسان ہمیشہ بیمار رہتا ہے یا اس طریقے سے انسان کی لمبی عمر ہو گئی ہے تو اسی صورت میں انسان نہ روزہ رکھے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا اس طریقے سے اگر ایسی بیماری جو دائمی نہیں ہے بلکہ وقتی اور عارضی ہے وقتی طور پر انسان بیمار ہو گیا ہے تو اسی صورت میں انسان کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں روزے کی قضا کرے پہلی صورت میں یہ ہے کہ روزے کی قضا نہیں کر سکتا وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا تیس دن کا روزہ ہے تیس مسکین کو کھانا کھلائے گا یا تو تیس مسکین کو ایک ساتھ کھانا کھلا دے یا تو ان کو الگ الگ کھلا دے یا ڈیلی ایک مسکین کو گھر گھر پہ بلا کر کے کھانا کھلا دیا کرے یا انہیں غلہ دے دے کہ اپنے گھر جا کر کے بنا کر کے کھا لیں جو بھی شکل اختیار کی جائے ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا لیکن اگر ایسی بیماری ہے جو بیماری بعد میں ختم ہو جائے گی وقتی طور پر انسان بیمار ہوا ہے تو اسی صورت میں انسان نہ روزہ رکھے بعد میں روزے کی قضا کرے گا وہ روزے کا فدیہ نہیں دے گا بلکہ اس کے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے تو اس طریقے سے اسلام کی سب تمام آسانیاں ہیں جو اللہ العالمین نے ہمارے اوپر رکھی ہیں انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا جان کا خطرہ ہو جاتا ہے بے حد پریشانی ہو جاتی ہے پورے جسم کا پانی نکل چکا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا جان کے خطرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو شریعت نے آسانی دی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے بعد میں روزے کی قدا کرے یا اس طریقے سے کہیں کسی کو جان بچانا ہے کہیں آگ لگ گئی ہے یا اس طریقے سے کوئی اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے لوگوں کی جان بچانا ہے اگر انسان روزے کی حالت میں رہے گا تو صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا ہے لہذا اس کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے بعد میں روزے کی قدا کرے کیونکہ یہاں پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی جان بچا لی جائے اور بعد میں اللہ رب العامین نے اسے روزہ کی قدا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ساری آسانی ہے میرے بھائیوں کہ روزہ جو رکھا جاتا ہے کیونکہ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے بلکہ اسلام کے ایک ایک حکم کے اندر آپ کو آسانی نظر آئے گی ایسی رمضان کی حالت میں انسان خوشبو لگا سکتا ہے سرما لگا سکتا ہے کبھی بھی انسان مسواک کر سکتا ہے یا اس طریقے سے یعنی، اور یہ کیا نام ہے انسان اگر بیمار ہو گیا ہے تو جو مرض کا انجیکشن ہوتا ہے اس انجیکشن کو لے سکتا ہے اگر انسان شوگر کا مریض ہے انسولین لے سکتا ہے انسان دما کا مریض ہے وہ دما کا جو انہیلر آتا ہے اسے سونگ سکتا ہے اسی صورت میں انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انسان اپنی جو ہے آنکھ کے اندر اور اپنے کان کے اندر دوا بھی ڈال سکتا ہے البتہ ناک کے اندر دوا ڈالنے سے نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ ناک کا جو راستہ ہے وہ حلق سے ہو کر کے جا کر کے میدے میں پہنچتا ہے اس لیے انسان اگر ناک میں کوئی دوا ڈالے گا تو حلق سے ہوتے ہوئے میدے کے اندر جائے گا جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں میں فرمایا ہے کہ جب وضو وضو کرے تو ناک میں زیادہ زور سے پانی نہ کھینچیں کیونکہ زور سے زیادہ پانی اگر کھینچیں گے تو ناک کے راستے سے پانی حلق سے ہوتے ہوئے میدے کے اندر آ جائے گا اس لیے انسان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اس لیے روزے کی حالت میں زیادہ زور سے ناک میں پانی ڈالنا اور کھینچنے سے شریعت نے منع کیا ہے کیونکہ راستہ جا کر کے دونوں کا مل جاتا ہے اس لیے اگر آنکھ میں کوئی دوا ڈالتا ہے یا کان میں دوا ڈالتا ہے تو اسے انسان کے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے انسان دن میں سویا ہوا ہے اس کو احترام ہو گیا جو ہے اس کے کپڑے گیلے ہو گئے اس میں آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہے اس سے اس انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ جا کر کے غسل کر لے یا انسان سو کر کے اٹھتا ہے اس شہری کا وقت بہت معمولی بچا ہوا ہے اگر وہ غسل کرے گا شہری کا وقت نکل جائے گا ایسی صورت میں آدمی پہلے شہری کر لے اور بعد میں جا کر کے غسل کر لے کیونکہ شہری کرنے کے لیے یہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے کھانے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری نہیں نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اس لیے انسان پہلے شہری کر لے اور اس کے بعد جا کر کے غسل کر لے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صحیح بخاری کے دیس ہے کہ عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد جو ہے غسل کر لیا کیا کرتے تھے اذان کے بعد غسل کیا کرتے تھے کیونکہ ایسے وقت میں آپ بیدار ہوئے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے اگر آپ غسل کریں گے شہری کے وقت نکل جائے گا لہٰذا انسان کیا کرے پہلے شہری کر لے اور غسل بعد میں کر لے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس طریقے سے ایسے ہی رمضان کے اندر دن کے اندر انسان کبھی بھی مسواک بھی کر سکتا ہے کچھ لوگ اثر کے بعد یہ افطار سے پہلے مسواک کرنے سے منع کرتے ہیں یہ میرے بھائیوں یہ سب صحیح نہیں ہے مسواک ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے یہ کہنا کہ مسواک کرنے سے انسان کے منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے اس لیے اثر کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے انسان کے اندر منہ سے جو بو آتی ہے اس کا تعلق آپ کے زبان سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے منہ سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے میدے سے ہے جب میدا خالی رہتا ہے اس میدے سے بو آتی ہے لہذا وہ بو آپ کی ہمیشہ آئے گی چاہے مشواک کریں یا مسواک مشواک نہ کریں وہ بو آپ کے منہ سے ہمیشہ آئے گی اور مشواک کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے اللہ ابامن کی خوشنوتی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے مشواک انسان کبھی بھی کر سکتا ہے روزے کی حالت انسان اگر پیسٹ کرتا ہے تو بھی انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں اگر انسان پیس تو نکل جائے گا تب جا کر کے روزے فرق پڑے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب انسان پیش کرتا ہے تو اس کو ذائقہ ملتا ہے میرے بھائیوں اگر آپ غسل وضو کرتے ہیں آپ غسل کرتے تو بھی آپ کو ذائقہ ملتا ہے آپ وضو کرتے کلی کرتے ہیں زبان پر پانی رکھتے ہیں تو کیا آپ کی زبان کو ذائقہ نہیں ملتا ہے خاص طور سے گرمی کے مہینے میں جب انسان کلی کرتا ہے تو اس کی زبان تر ہو جاتی ہے اور اس کو ذائقہ ملتا ہے لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ذائقہ مل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے حلق کے ذریعے سے جو چیز آپ کے میدے کے اندر جائے گی اس سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے اس لیے اگر انسان مسواک بھی کر رہا ہو اور تھک نکل نکل جائے اس کو جان بوجھ کر کے کرتا رہے تو بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے ایسے انسان اگر پیسٹ کرتا ہے اور پیسٹ کرنے کی شکل میں اس کو کھا جاتا ہے تو انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن صرف زبان پر رکھ لینے کی وجہ انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا یا حتیٰ کی شریعت اتنی آسانی رکھے میرے بھائیوں کہ انسان اگر کوئی چیز رکھنا چاہے خاص طور سے عورت تو اپنی زبان پر کوئی چیز رکھ کر کے چکھ سکتی ہے اور اس کو اس کے بعد اس کو تھوک دے اس کو ڈگلے نہیں جس سے انسان کے یا اس عورت کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسلام کے اندر آسانیاں ہیں کیونکہ زبان کو اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت دی ہے کہ اگر آپ زبان پر کوئی چیز رکھیں گے فوراً زبان بتا دیں گے کہ کڑوا ہے یا میٹھا یا کھٹا ہے جیسے ناک کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ ناک فوراً بتا دیتی ہے کہ یہ بدبودار چیز ہے یا خوشبو والی چیز ہے اس کو ناک میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سو کر کے ناک بتا دیتی ہے صلاحیت اللہ رب نے ناک کو دی زبان کو یہ صلاحیت اللہ رب اللہ میں رکھی ہے زبان پر کوئی بھی چیز آپ رکھیں گے فوراً وہ زبان بتا دے گی یہ کڑوی ہے میٹھی ہے کھٹی ہے اس کو حلق سے پیٹ کے اندر اتارنا ضروری نہیں ہے زبان بتا دیتی ہے اس لیے ذائقہ اگر انسان کو چکھنا ضرورت پڑ جائے ضرورت پڑ جائے ایسی صورت میں اگر انسان ذائقہ چکھتا ہے یا عورت ذائقہ چکھ لیتی ہے زبان پر رکھ لیتی ہے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ساری آسانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے دین اسلام اسلام کے اندر رکھی ہیں اور ایسے میرے بھائی روزے کے لیے ایک بہت زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ انسان کی نیت ہے اور نیت میرے بھائیوں کسے کہا جاتا ہے بار بار اس ممبر سے اور ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنا یہ نیت نہیں ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے انسان تحریر کے لیے اٹھتا ہے ہر مسلمان کے کا ارادہ اور نیت ہے کہ اس نے روزہ رکھنا یہ انسان کی نیت اور انسان شہری کے لیے اٹھتا ہے اور وقت میں اس وقت میں انسان سویا رہتا ہے اس کا اس وقت اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کو زبان سے کہنا کہ نوی تو نسوما غدن اللہ شبحان و تعالیٰ یہ سب دین کے اندر نئی چیز ہے اور یہ دین کے اندر بدات ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے لہذا انسان کو اپنی اپنی روزے کو انسان کو بداعت سے اور ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو انسان کو پھر روزے کی حفاظت کرنا ہے لہٰذا زبان سے نہیں ادا کرنا کسی بھی بات کے اندر یہ صحیح نہیں ہے کسی بھی بات کے اندر زبان سے نہیں ادا کرنا جائز نہیں ہے کہ دین کے اندر لوگوں نے یہ چیز پیدا کر رکھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے دل کا عمل نہیں کیا جا سکتا انسان دل کا عمل دل سے کرتا ہے اور زبان کا عمل انسان زبان سے کرتا ہے قرآن پڑھنا صبح شام کی دعائیں پڑھنا یہ زبان کا عمل ہے انسان اسے زبان سے پڑھے گا دل میں سوچ دینے سے یہ دعائیں ادا نہیں ہو جائیں گی اس طریقے سے دل کا جو عمل ہے انسان اسے دل سے انجام دیتا دل کے اندر ہوتا ہے اس کو زبان سے کہنا یہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے یہ عام چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ باقاعدہ اس کی نیت لوگوں کو سکھائی جاتی ہے اور اس طریقے سے باقاعدہ لوگ نیت کرتے ہیں اور ایسے ہی کچھ لوگ شہری اور اور نماز اذان کے درمیان آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ کا وقفہ رکھتے ہیں میرے بھائی یہ بھی اسلام کے کے اندر تشدد ہے اسلام کے اندر جب تک اذان ہے اذان کے وقت تک انسان کھانا کھا سکتا ہے اسلام کی آسانیوں میں سے یہ سمجھنا کہ اگر ہم اذان سے کسی آدھا گھنٹہ پہلے شہری کھانا مند نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا ایسی بات نہیں میرے بھائی اللہ کے سر کی حدیث ہے باقاعدہ کہ دو فجر ہوتی ہے ایک فجر میں کھانا کھانا آپ کے لیے حلال ہے اور ایک فجر کے اندر کھانا نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے وہ کون سی فجر جس کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے جس کے اندر انسان شہری کرتا ہے اس کو فجر قاضی کہا جاتا ہے اس کے اندر انسان فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا فجر صادق میں انسان نماز کی شروعات کرتا جب اذان ہوتی ہے اس کے اندر جب اذان ہو گئی تو اس وقت کھانا کھانا منع ہو گیا حرام ہو گیا کھانا کھانا اور نماز کا وقت شروع ہو گیا پہلی جو فجر ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے کھانا کھانا شروع کیا جاتا ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنا فرض نماز پڑھنا وہ حرام ہوتا ہے کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں ہوا ہے نماز کا وقت ہے تحجد انسان پڑھ سکتا ہے تحجد رات کے اندر پڑھی جاتی ہے لیکن جو فجر کی نماز ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے اس لیے انسان اس نماز کو وہاں پر نہیں پڑھ سکتا تو وہ جو ہمارے نبی نہیں فرمایا کہ پہلے انسان اتنا وقت تک کھانا پینا چھوڑ دے بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ بلال رضی اللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ وہ اذان دیتے تھے تب جو ہے لوگ کھانا پینا بند کرتے تھے اور وہ نابینا تھے جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہاں فجر ہو گئی ہے تب جا کر ادان دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے پھر کیا ہے لوگ کھانا پینا بند کرتے تھے تو اس طریقے سے یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑ دینا شہری یہ کیا ہے یہ اللہ کے سر کی سنت نہیں ہے ہمارے بھی فرمایا کہ شہری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو اور ہماری امت اس وقت تک خیر کے اندر رہے گی جب شہری میں تاخیر کرے گی اور افطار کے اندر جلدی کرے گی افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا انسان افطار کر لے لے یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ انتظار کرے جیسا کہ یہودیوں کا عمل ہے یا روافظ اور شیعوں کا عمل ہے کہ شیعہ آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں اور جب سورج جب تارے نکل آتے ہیں یا تارے ڈوب جاتے ہیں ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے اس کے بعد جا کر کے افطار کرتے ہیں اور شہری وہ جو شہری کا وقت ہے اسے ایک گھنٹہ پہلے وہ لوگ بند کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سنت کی مخالفت ہے یہ کچھ احکام مسائل تھے روزے کے تعلق سے جو آپ کے سامنے بتائے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابامن ہمیں اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص پیدا کرے اللہ رب نیتوں کی صلاح کرے اس رمضان کے مہینے میں جو قیام اللیل اور جبادات کا ہم کریں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور زیادہ زیادہ ہمیں نیک امال کرنے کی توفیق دے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے اور جو دیگر اعمال ہیں ان دیگر اعمال کو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے امین رب العالمین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عظیم ذکر حکیم انہو تعالیٰ جواد بر ملک الرحیم